ماچس والی لڑکی یہ کہانی کچھ ہی عرصے پرانی ہے ایک شہر میں خوبصورت سی لڑکی رہتی تھی وہ ایک نئے سال کی شام تھی اور لڑکی سڑک کے کنارے ماچس کے ڈبے اپنے ہاتھ میں لیے چل رہی تھی اس نے کچھ ڈبے اپنے کپڑوں کی جیب میں بھی رکھے ہوئے تھے برف باری ہو رہی تھی جس نے اس کے بالوں کو ڈھک دیا تھا اور گردن کے ارد گرد خوبصورت گھنگریلے بالوں کو بھی وہ صبح سے چل رہی تھی لیکن ایک بھی ماچس کا ڈبا نہ بیچ سکی وہ سڑک پہ کافی لوگوں کے پاس گئی لیکن کسی نے بھی اس سے ایک بھی ماچس نہیں خریدی کیونکہ ہر کوئی وہاں شام سے لطف اندوز ہو رہا تھا فٹ پاتھ کے کنارے چلتے ہوئے لڑکی نے بہت سی دکانیں دیکھی جن میں کیک اور مختلف کھانے تھے اس نے بہت سے ریسٹورینٹ دیکھے جس میں لوگ مختلف کھانے کھا رہے تھے اور ساتھ ہی ان کے میز پہ موم بتیاں جل رہی تھی لڑکی بھی بہت بھوکی تھی کیونکہ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا وہ منظر کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے چل پڑی وہ کپ کپا رہی تھی کیونکہ رات ہو گئی تھی اور ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی وہ ٹھیک طرح چل بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ ننگے پاؤں تھی دن کے وقت وہ گھر پر اپنی بیمار دادی ماں کے برابر بیٹھی ہوئی تھی میری کیا تم آج باہر جا کر کچھ ماچسیں بیچ سکتی ہو ہم کچھ کھانا کھا سکیں گے اگر تم کچھ بیچ سکو نہیں امی باہر بہت ٹھنڈ ہے جا بے وقوف لڑکی جا اور شام تک ساری ماچسیں بیچ کر آ گھر مت آنا جب تک ساری ماچسیں سے بک نہ جائے جاؤ بیٹا ورنہ وہ دوبارہ سے تمہیں مارے گا مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا اتنا ظالم میں جاتی ہوں میری نے کچھ ماچس کے ڈبے اپنے کپڑوں میں رکھے اپنی امی کی چپلے پہنی اور نکل گئی اس نے اپنی پوری کوشش کی ماچس بیچنے کی کافی لوگوں کے پاس بھی گئی لیکن کسی نے بھی نہیں خریدا اب اندھیرا ہو رہا تھا اور میری بہت بھوکی تھی پھر اس کو اپنے باپ کا رویہ یاد آیا اس نے پھر سے چلنا شروع کر دیا سڑک کے کنارے پہ وہ کچھ لوگوں سے ٹکرا گئی ارے معذرت ٹھیک ہوں کیا آپ کچھ ماچس خریدنا چاہیں گے معاف کرنا چھوٹی گڑیا مجھے ضرورت نہیں اور وہ چل دیے میری کو اچانک اندازہ ہوا کہ وہ ننگے پیر ہے اس کو احساس ہوا کہ اس کی ایک چپل ٹوٹ گئی تھی اس نے دوسری ڈھونڈنا شروع کی اور وہ اس کو گٹر میں ملی وہ اس کو وہاں سے نکال نہ سکی میری نے فیصلہ کیا کہ وہ ننگے پیر ہی چلی جائے گی آگے بڑھنے سے پہلے اس نے اطمینان کیا کہ اس کی ماچسیں محفوظ ہیں کہ نہیں وہ کافی لوگوں سے ملی لیکن کسی نے بھی ماچس نہ خریدی تھکی ہاری وہ دو گھروں کے درمیان ایک کونے میں بیٹھ گئی اور کچھ دیر وہاں آرام کرنے کا سوچا ٹھنڈ مزید بڑھ رہی تھی لڑکی اپنے ہاتھ میں ماچس لیے سوچنے لگی اگر میں ایک ماچس جلا لوں تو کچھ گرمائش مل جائے گی ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا اگر ابو کو اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے لیکن نے اس کو پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ان کو کیسے پتا چلے گا اگر میں صرف ایک ماچس جلاؤں تو اس نے ہمت کر کے ایک ماچس نکالی اور قریب پڑی ایک لکڑی جلائی ارے اچانک ہی وہ ماچس کی تیلی ایک چولہے میں تبدیل ہو گئی لڑکی کو گرمائش ملی اس نے چولہے کے پاس اپنے ہاتھ کر دیے اور گرمائش لینے لگی وہ بہت خوش تھی لیکن کچھ ہی دیر میں ایک برف ماچس کی تیلی پہ گری اور آگ بج گئی وہ بہت مایوس ہوئی کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے کپ کپانے لگی اس نے تھوڑی دیر سوچا اور ماچس کا ڈبا باہر نکالا اس نے ایک اور ماچس کی تیلی نکالی اور قریب ہی ایک دیوار سے اس کو جلایا واہ اچانک ہی اس دیوار سے آر پار نظر آنے لگا وہ اب دیوار کے پار دیکھ سکتی تھی گھر بہت خوبصورت تھا اور اچھا سجا ہوا تھا وہاں ایک آتش دان تھا اور بہت ساری موم بتیاں جل رہی تھی اس گھر میں رہنے والے لوگ کھانا کھا رہے تھے اس کو کافی کھانے اور کیک کھانے کی میز پر رکھے نظر آ رہے تھے جہاں اس گھر کے لوگ میز کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے میری نے وہاں میز پر ایک بھنی ہوئی مرغی پلیٹ میں رکھی ہوئی دیکھی اچانک ہی مرغی میری کو گورنے لگی وہ پھر سے حیران ہو گئی اگلے ہی لمحے اس نے پلیٹ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھی جیسا کہ وہ بہت بھوکی تھی وہ پلیٹ اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئی مرغی دیوار کے پاس آ گئی میری اپنا ہاتھ دیوار میں ڈال کر مرغی کو پکڑنے ہی والی تھی کہ اسی وقت ماچس کی تیلی پہ لگی آگ بجھ گئی اور سب کچھ ایک دم غائب ہو گیا اب کوئی آر پار دکھنے والی دیوار نہیں تھی میری بہت مایوس ہوئی خدا میری ان حالات میں مدد فرما اس ہی وقت اس نے ایک ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا اس کے ذہن میں خیال آیا لوگ کہتے ہیں جب تارا ٹوٹتا ہے تو کوئی فوت ہو جاتا ہے میری دادی اماں بہت بیمار ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی دادی اماں کھو دی <laughs> وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی روتے ہوئے اس نے ایک اور ماچس کی تیلی نکالی اور جلائی دادی اماں کو سامنے دیکھ کر اس کو کوئی حیرانی نہیں ہوئی ارے دادی اماں ہاں، میری بچی میں تمہارے لیے یہاں ہوں میری دادی اماں کو دیکھ کر خوش ہوئی لیکن اگلے ہی لمحے وہ ڈر گئی اس نے سوچا کہ اس کی دادی اماں بھی غائب ہو جائیں گی اس نے مزید کچھ ماچس کی تیلیاں ڈبے سے نکالی اور جلتی ہوئی تیلی پہ رکھ دی اور پھر روشنی ہو گئی روشنی وہ بھی سورج کے برابر رات کے اس پہر میری اور دادی اما کے گرد بہت تیز روشنی تھی میری نے اپنی دادی اما کی طرف دیکھا وہ اپنے نئے سفید کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی دادی اما میری کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی دادی اما مجھے یہاں رکنے میں بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلیں پلیز ہاں بیٹا میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتی ہوں مجھے اپنا ہاتھ دو دادی اما نے میری کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گود میں اٹھا لیا وہ دونوں اوپر کی طرف اڑنے لگے میری اتنی خوش تھی کہ وہ تالیاں بجانے لگی اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے میری چھوٹی گڑیا اب دادی اما مجھے نہ تو بھوک لگ رہی ہے نہ ہی ٹھنڈ اور نہ ہی کوئی ڈر لگ رہا ہے میں بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں دادی اما اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور وہ دونوں بادلوں کی طرف اڑ گئے میری کے چہرے پہ معصومانہ مسکراہٹ تھی جیسے سورج کی کنوں نے اس کے چہرے کو صبح میں روشن کر دیا وہاں بہت سے لوگ اس کے پاس جمع تھے سب میری کو دیکھ رہے تھے کونے میں لیٹی ہوئی دو گھروں کے درمیان سب کو اس پر بہت افسوس ہوا